لطیف احساسات مراقبہ کرنے سے آدمی کے اندر ایسی روشنیاں اور لہروں کا ذہیرہ بڑھنے لگتے ہیں جو کشے سکل کی نفی کرتی ہیں ان روشنیوں کی بدولت طالب علم ایسی کیفیات سے گزرتا ہے جن میں سکل نہیں ہوتا مثلا مراقبہ کرتے ہوئے یا چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے وزن کا احساس ختم ہو جاتا ہے کبھی آدمی خود کو روشنیوں کا بنا ہوا دیکھتا ہے مراقبہ کرتے ہوئے بے وزنی کی کیفیت میں جسم مولک ہو جاتا ہے آدمی خود کو ہلا میں پرواز کرتے دیکھتا ہے کھلی اور بند آنکھوں سے مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آتی ہیں دماغ کے اندر روشنی کے جھماکے سپارکس محسوس ہوتے ہیں جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے اور برقی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے روشنی کی تیزی اور ہجوم سے بعض اوقات جسم کو چھٹکے لگتے ہیں سکون اور اطمینان کا احساس گہرا ہو جاتا ہے غور و فکر کرنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے یہ اور اس طرح کی دوسری بے شمار کیفیات اور واردات روشنی کے نظام میں رنگینی اور رو توانائی میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں مراقبے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو آنکھوں کے گوشوں میں دودھیا رنگ کی روشنی بھی کرتی ہے اس وقت یعنی مراقبہ کے دوران خیالات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں کبھی نیند ستاری ہو جاتی ہے کبھی صرف اللہ کا تصور ہوتا ہے مراقبے کے دوران اور بھی کئی رنگوں میں روشنی نظر آتی ہے مثلا نیلی سرخ سبز وغیرہ اور اگر خیالات کی یلگار زیادہ ہو جائے تو میں دل ہی دل میں یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا ہوں مراقبے کے بعد کئی حالتیں پیش آتی ہیں کبھی جسم بھاری کبھی بہت ہلکا ہو جاتا ہے کبھی بالکل احساس نہیں ہوتا کہ میرا جسم کہاں کہاں کہاں ہے کبھی یوں ہوتا ہے کہ میرا جسم اوپر اٹھ جاتا ہے کبھی دماغ میں سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے اور ایسی ہی کچھ اور کیفیات مرتب ہوتی ہیں مراقبے کے دوران سرور انگیز لہریں دماغ کا احاطہ کرتی ہیں دماغ پر مدوشی چھا جاتی ہے اور اسی حالت میں نیند آ جاتی ہے کبھی درمیان میں ہاپ جیسی کیفیات ہوتی رہتی ہیں ایک بار یوں ہوا کہ میں اڑتا ہوا اوپر اٹھ گیا گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہی مراقبے کے دوران یوں گم ہونا چاہتا ہوں کہ سانس کی آمد و رفی ناگوار گزرتی ہے اس دوران استاد محترم کا تصور بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی مراقبے کی حالت میں سو جاتا ہوں اور مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہوں یہ مناظر اس قدر حسین ہوتے ہیں کہ احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں بہرحال اس قسم کی کئی کیفیات ہوتی رہتی ہیں ہارون حمید لاہور مراقبے کے شروع میں سبزی مائل پیلی روشنی کا ایک نقطہ نظر آیا پھر چارپائی اور خود کو ہلتا ہوا محسوس کیا ذرا سی دیر کے لیے دائیں آنکھ کی طرف روشنی کا گول آنکھ نما چیز نظر آئی مراقبہ شروع کرتے ہی سروزنی اور کندھے قدرے بوجھل محسوس ہوئے جسم کا کھچاؤ اوپر کی طرف محسوس ہوا آنکھوں کے سامنے اندھیرے سائے نظر آئے ایک دفعہ ذرا سا سرخ رنگ نظر آیا کمر میں کچھ محسوس ہوتا ہوا سر کے پیچھے حصے تک آیا جسم میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی جیسے کسی چیز کی کشش میں آ گیا ہوں مصباح الدین مراقبہ تقریباً پندرہ منٹ تک کیا تصور فوراً قائم ہو گیا جسم کے تمام حصوں پر بارش کی بوندیں گرتے محسوس ہونے لگی سر پر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش کی تیزی کے باعث گڑے پڑ رہے ہوں اس خیال میں اس قدر محبو ہو گئی کہ جسم بے حص و حرکت محسوس ہو رہا تھا دیکھا کہ شمال کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے سے سفید روشنی آ رہی ہے یہ روشنی میرے جسم پر پڑ رہی ہے پھر آسمان سے روشنیوں کی بارش برسنے لگی اور یہ بارش میرے جسم کے داہنے حصے پر محسوس ہو رہی ہے ایک دم اس بارش کی رفتار بڑھی اور روشنیاں اس شدت سے مجھ پر گری کہ جسم میں جھٹکا محسوس ہوا فجر کی نماز کے بعد مراقبہ کیا دیکھا کہ میں مجسمہ نور ہوں اور میرے ارد گرد نور کے حالے ہد بہت بن گئے اور روشنی حارج ہونے لگی چنانچہ یہ میرے دو جسم ہیں ایک تو میں ہوں جو کہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور دوسرا جو کہ پیکرے نور ہے اس کے علاوہ میں اپنے آپ میں چند تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی مجھے محاطب کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ اگر میں چاہوں کہ فلاں شخص مجھ سے آ کے ملے یا مجھے اس سے ملنا چاہیے تو وہ بغیر کوشش کے مجھے مل جاتا ہے یعنی راستہ گزرتے ہوئے اور بعض اوقات کسی کام کی غرض سے مل جاتا ہے تیسرے یہ کہ اگر کوئی خاص واقعہ ہونا ہو تو مجھے بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے محمد اسلم ڈیم ادراک مراقبے کی مسلسل سے غنود کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے غنودگی کہ مراقبے کے دوران وارد ہونے والی روشنی کو شعور برداشت نہیں کرتا اور اس پر غفلت تاری ہو جاتی ہے جب شعور نیند کی کیفیات سے مغلوب نہیں ہوتا اور ذہن یکسو رہتا ہے تو باطنی اطلاعات مصول ہونے لگتی ہیں طالب علم روحانی واردات و کیفیات کو ادراک کی سطح پر محسوس کرتا ہے ادراک ایسا خیال ہے جو لطیف ہونے کے باوجود حد و حال رکھتا ہے ذہن کی پرواز ان حد و حال کو چھو لیتی ہے مثلا جب کوئی شخص سیب کا نام لیتا ہے تو ذہن میں سیب کی تصویر ضرور آتی ہے یہ تصویری حد و حال اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ نگاہ ان کا مشاہدہ نہیں کرتی لیکن احساسات ان کا احاطہ کر لیتے ہیں بعض اوقات محفی اطلاعات آواز کی صورت میں موصول ہوتی ہیں آواز کی شدت زیادہ نہیں ہوتی لیکن آواز کسی حد تک اطلاع یا منظر کی تشریح کر دیتی ہے مراقبہ شروع کرتے ہی یکسوئی حاصل ہو گئی کانوں میں خیالات کی لہریں داخل ہوتے محسوس ہوئیں جیسے ہی کوئی صورت ذہن میں آتی ہے اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے محمد سلیم مراقبے کے دوران ایسا شور سنائی دیتا ہے جیسے سمندر کی بفری ہوئی موجیں ساحل سے ٹکرا کر شور مچا رہی ہوں کچھ دنوں کے بعد مراقبے کے دوران مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی یہ باتیں اس طرح سنائی نہیں دیتی جس طرح عام طور پر آوازیں ہم اپنے بلکہ ایسا ہوا کہ یہ آوازیں دماغ کے اندر سنائی دیں ایک روز مراقبے کے دوران کسی نے مجھے آواز دی تو میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں لیکن آواز دینے والا کہیں نہیں تھا میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ آواز باہر سے نہیں میرے باطن یعنی انر سے گونجی ہے آج مراقبے میں اتنا محو تھا کہ ایک دم میرے دہنے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں یک دم چونکا اور آنکھیں کھول دیں اور آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میں پھر مراقبے میں چلا گیا اس کے بعد جیسے ہی جسم کا خیال آتا ایسا لگتا تھا جیسے جسم لرز رہا ہے میں نے ایک عجیب بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں پانی پیتا ہوں اس کے ذائقہ ہلکا میٹھا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے میرے اندر ذائقے کی حس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے کبھی کبھی میرے گانوں میں سیٹیوں کی آواز بھی آتی تھی اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتتام کو پہنچا مراقبہ کے بعد فجر کی نماز قائم کی نماز میں حد یکسوئی رہی ایک بار یہ خیال شدت احتیار کر گیا کہ اللہ میاں سامنے موجود ہیں اس احساس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کافی دیر تک یہ احساس غالب رہا مراقبہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے یا حیو یا قیوم کے الفاظ لطیفہ نفسی سے ادا ہو رہے ہیں مراقبہ بھی مکمل طور پر یکسو ہو گیا پھر محسوس ہوا کہ میں میں اوپر اٹھتا جا رہا ہوں اور انتہائی بلندی پر پہنچ گیا ہوں ذہن میں اس وقت اللہ اکبر کی زبردست گونج تھی اتنی بلند اور تیز کہ بیان نہیں کر سکتا اس آواز سے طبیعت میں ہیبت تاری ہو گئی خوف اور دہشت کی ملی جلی کیفیت میں بیت المقدس نظر آیا جہاں لوگ عبادت کر رہے تھے بیت المقدس کے گنبت کو دیکھنے لگا سرگوشی میں کمال نہیں ہے کہ گنبت پر غور کیا جائے اصل حقیقت یہ ہے پیغمبروں کی ذات بابرکت پر تفکر کیا جائے اور ان کے پاس اللہ کے عطا کردہ علوم کے

اور باطنی اطلاعات تصویری حد و حال میں نگاہ کے سامنے آ جاتی ہیں اس کیفیت کا نام ورد ہے ورد اس وقت شروع ہوتا ہے جب ذہنی یکسوئی کے ساتھ ساتھ غنود کی غلبہ کم سے کم ہو جائے ذہنی مرکزیت قائم ہوتے ہی باطنی نگاہ حرکت میں آ جاتی ہے یکا یک کوئی منظر نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے چونکہ شعور اس طرح دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا اس لیے وقفہ وقفہ سے ذہنی مرکزیت قائم ہوتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے دیکھے ہوئے مناظر میں سے کچھ یاد رہتے ہیں باقی بھول کے ہانے میں جا پڑتے ہیں رفتہ رفتہ آدمی ورد کی کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے اور مراقمے میں واردات و مشاہدات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا مشاہدات میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی خود کو واردات کا حصہ سمجھتا ہے مشاہدات میں ترتیب قائم ہونے لگتی ہے اور معنی اور محفوم ذہن پر منکشف ہو جاتے ہیں پہلے کی نسبت اس ہفتہ مراقبے کی کیفیات اچھی رہیں تصور گہرا قائم ہوا اور یکسوئی رہی ایک خاص بات یہ ہے کہ عبادت میں یکسوئی پیدا ہو گئی ہے آنکھیں ایک جگہ مرکوز ہوتی ہیں تو نظر جم جاتی ہے تصور اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور باطنی آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے عبادت کرتے وقت مقامات مقدسہ سامنے آ جاتے ہیں احساس کمتری سے بہت حد تک نجات مل گئی ہے خود اعتمادی اور یقین پیدا ہو گیا ہے آج سارا دن ذہن بالکل یکسو رہا جس طرف خیال جاتا ہے وہ چیز یا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے ذہن نے اسپیس کی اس حد تک نفی کر دی ہے کہ ساری زمین اور ہر ملک ہر شہر چند قدم کے فاصلے پر نظر آتا ہے کراچی لاہور وغیرہ سب سامنے نظر آتے ہیں ذہن میں ایک عجیب وسعت اور تیزی پیدا ہو گئی ہے احسان اللہ سوات براقبہ میں مختلف قسم کی اشیاء نظر آتی ہیں اور اس کے ساتھ گرمی کا احساس بڑھ جاتا ہے پھر یہ سب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اس وقت سے مراقبے کا وقت کم کرنا پڑتا ہے مراقبے میں دیکھا کہ اپنے جسم سے کچھ دور ایک چمکدار روشنی سے بنا ہوا جسم ہے جو جو تصور میں گہرائی پیدا ہوتی گئی روشنیوں کے جسم کی چمک میں اضافہ ہوتا گیا دل بھی روشنی اسے چمکتا ہوا نظر آیا میں محسوس کرتا رہا کہ میرے ماتھے پر کوئی خوبصورت آنکھ ہے دورانی مراقبہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری پیشانی کی آنکھ روشن ہو گئی ہے اور میں اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں میں جس طرف بھی نظر دوڑاتا ہوں ہر چیز مختلف رنگوں کا مجموعہ بن جاتی ہے وقار احمد مراقبے کے دوران ذہنی یکسوئی بڑھنے سے مادی جسم کا احساس نہ رہا اور جسم مثالی واضح ہونے لگا ایسا محسوس ہوا کہ جسم کے اندر کائنات موجود ہے اور کمر کی جڑ سے برقی رو مسلسل حارج ہو کر جسم میں گردش کر رہی ہے یک ایک جھٹکا لگا اور جسم مصالحی مادی اور جسم مصالحی مادی جسم سے الگ ہو گیا دیکھا کہ سامنے بہت بڑا حال ہے اور جسم لطیف لہروں کے دوش پر ہوا میں اڑ رہا ہے جسم مسالے سے ایک لہر شعا کی طرح نکل رہی ہے جس کی روشنی سے ہلا میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے محمد اسلم الہام بعض لوگوں کی باطنی سماعت باطنی نگاہ سے پہلے کام کرنے لگتی ہے سماعت کی حرکت میں آ جانے سے آدمی کو ورائے سوت آوازیں سنائی دیتی ہیں پہلے پہل آلات آواز کی صورت میں آتے ہیں پھر فضا میں ریکارڈ شدہ مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں بلاہر آدمی کے شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ جدھر اس کی توجہ جاتی ہے اس سمت کے محفی معاملات اور مستقبل کے حالات آواز کے ذریعے سماعت میں داخل ہو جاتے ہیں جب بار بار یہ عمل ہوتا ہے تو آواز کے ساتھ ساتھ نگاہ بھی کام کرنے لگتی ہے اور تصویری حد و حال نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں اس کیفیت کو کشف کہتے ہیں ابتدائی مرحلے میں کشف ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا یک یک یکیال کے ذریعے آواز کے وسیلے سے بالتصویری منظر کی معرفت کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے اور پھر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے مثال آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ذہن میں کسی دوست کا خیال آنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ دوست آ جاتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آواز کے ذریعے یہ اطلاع ذہن میں وارد ہوتی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ دوست کی آمد کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کشفی صلاحیت جب ترقی کے مراحل طے کر کے شہوت بنتی ہے تو ارادے کے ساتھ عمل ہونے لگتا ہے اور آدمی کسی بات یا کسی واقعے کو ارادے کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے کشف کی کیفیت میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ظاہری اور باطنی حواس ایک ساتھ متحرک رہتے ہیں طالب علم کے ذہن میں اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیک وقت مادی اور روحانی دنیا کو دیکھ سکتا ہے اس کیفیت کے وارد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب مراقبہ کسی جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کرے البتہ یہ کیفیت اختیاری نہیں ہوتی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اچانک تاری ہو جاتی ہے اور ازہد ختم ہو جاتی ہے یہ حالت دن میں کئی بار بھی وارد ہو سکتی ہے اور بسا اوقات ہفتوں میں ایک مرتبہ بھی تاری نہیں ہوتی اس کیفیت کا نام الہام ہے وہی کی حقیقت سورہ آل عمران آیت نمبر 66 ترجمہ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وہی کرتے ہیں کہ ان کی آپ کی طرف ہم وہی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنی گل میں کون سرپرستی کرے گا ان میں سے مریم کی اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے مذکورہ والا آیات کی روح سے وہی کی تعریف یہ ہوئی کہ وہی جانب اللہ ہوتی ہے وہی وہ نور ہے جس کے اندر غیب کی خبریں ہوتی ہیں یہ خبریں گزشتہ واقعات کی بھی ہو سکتی ہیں اور آئندہ آنے والے واقعات کے حاقع بھی ہو سکتے ہیں چنانچہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے واقعات اور آنے والے حالات دونوں ہی سے بہا بھر رکھا ہے اس کے علاوہ وہی کے اندر کسی بندے کا شعود شعور وار اس کے علاوہ وہی کے اندر کسی بندے کا شعور اور ارادہ کام نہیں کرتا بلکہ وہی کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا تفکر کام کرتا ہے سورہ عراف آیت نمبر دو سو تین ترجمہ اور جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کیوں نہ بنا لیا تم نے خود اسے فرمائیے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو وہی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں سورہ شعرا آیت نمبر اکاون اور آیت نمبر باون ترجمہ اور کسی بصر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست مگر وہی کے طور پر یا پس پردہ یا بھیجے کوئی پیغامبر اور وہ وہی کرے اس کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہے بلا شبہ وہ اونچی ذات ذات شان والا بہت دانا ہے اور اسی طرح ہم نے بزری وہی بھیجا آپ کی طرف ایک جاں فضا کلام اپنے حکم سے نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے بنا دیا اس کتاب کو نور ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی بندو سے اس آیت میں وہی کی تمام طرزوں کا بیان ہے وہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کہا ہے اللہ کا کلام اپنی محلوق پر مختلف ذرائع سے نازل ہوتا ہے وہی کے طور پر یا پس پسفردہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی کا نزول ہوا کوہی دور طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا یہ طریقہ وہی وہ ہے جس کے پس پردہ یعنی حجاب بھی کہا گیا ہے ذاتی باری تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ تجلی حجاب بن گئی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو وہ نہ دیکھ سکے بلکہ صرف حجاب کو دیکھا اور حجاب کے ذریعے کلام الہی سنا پیغامبر کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہی پیغمبرو تک پہنچائی گی پیغمبرو کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے مگر وہی کی ذیلی طرزیں کشف الہام اور القاع کی صورت میں باقی ہیں اسی کی طرف آیت بالا میں اشارہ ہے کہ کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے یہاں بشر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے رسول یا پیغمبر کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا یعنی ایک عام بشر بھی وہی کی ذیلی طرزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کو حاصل کر سکتا ہے انہی ذیلی طرزوں میں کشف الہام اور القاع کے ساتھ ساتھ سچے خواب بھی شامل ہیں سورہ نہل میں اللہ تعالیٰ نے مکھی پر وہی کرنے کا بیان کیا ہے مکھی پر وہی بھی مکھی پر وہی بھی وہی کی ذیلی طرزوں میں سے ہے جو پیغمبران علیہ السلام کے طریقہ نزول وحی سے مختلف ہے نزول وحی کا وہ محسوس طریقہ جس طریقے سے پیغمبر ان پیغمبران علیہ السلام پر وہی نازل کی جاتی ہے پیغمبروں کے ساتھ ہی منقطع ہو چکا ہے مگر پیغمبروں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے حکم اور اس کے تفکر اور اس کی محلوق میں ضرور نازل ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا یہی وہی کی ذیلی طرزیں ہیں اللہ تعالیٰ نور ہے اس کا کلام بھی نور ہے اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے قریب ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا ادراک اپنی شوری ہوا سے نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا نور ہے اس نور کو جذب کرنے سے پہلے شعور میں سکت ہونا ضروری ہے شعوری سکت کی بنا پر ہی وہی کی مختلف طرز وجود میں آئی ہیں پیغمبران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی براہ راست تربیت یافتہ ہیں لہٰذا ان کے شعور میں اس قدر سکت تھی کہ وہ وہی کے انوار کو براہ راست اپنے لطیفہ قلبی کے اندر منتقل کرنے کی قوت رکھتے تھے روح کے تمام لطائف وہ مرکزیتیں ہیں جن کے مراکز میں روشنیاں ظہیرہ ہوتی ہیں لطیفہ قلبی اور نفسی کا دائرہ وہ ہے جس کے مرکز کے اندر دنیاوی روشنیاں ذہیرہ رہتی ہیں یعنی نارمل حالت میں یہ مرکز مادی روشنی کو ذہیرہ کرتے ہیں مگر خاص حالتوں میں یہ مراکز نور اور تجلی کو جذب کرنے کی سکت بھی رکھتے ہیں ان کی سکت کو ارادے کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے جب تک نور جذب کرنے کی سکت پیدا نہیں ہوتی انوار منتقل نہیں ہوتے ایک بھرے ہوئے گلاس میں مزید پانی کی گنجائش نہیں ہوتی شور میں جو روشنیاں منتقل ہوتی ہیں وہ لاشور سے آتی ہیں لاشور روح کا ادراک ہے یہ ادراک نور اور تجلی میں کام کرتا ہے گویا روح انسانی کے پاس نظر کے تین لینس ہیں ایک نظر مادی دنیا میں کام کرتی ہے اور کائنات کے ان تینوں مقامات زونز میں عالمین آباد ہیں ہر زون میں اسماء الہی کے نظام جاری اور ساری ہیں اسماء الہی کے تجلیوں کی معین مقداریں کائنات کے تمام نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں ہر زون میں تجلیوں کی مختلف مداریں کام کر رہی ہیں انہی مقداروں کے تعین سے کائناتی سسٹم قائم ہے اور کائناتی سسٹم فارمولوں سے مرکب ہے یہ فارمولے تجربے جا سکتے ہیں نور کے لینس سے ان فارمولوں سے بنی ہوئی اشیاء کی باطنی اشکال دیکھی جا سکتی ہیں اور مادی لینس سے شے کے ظاہری جسم سامنے آ جاتا ہے اس طرح ایک شے کا وجود تجلی نور اور مادی تینوں عالمین میں پایا جاتا ہے یعنی کائنات تین زون پر مشتمل ہے ایک زون ہر وقت ہماری نظر کے سامنے رہتا ہے جبکہ باقی دو زون نظر سے اوجل رہتے ہیں جو زون نظر سے اوجل رہتے ہیں وہ ہمارا لاشعور ہے لا میں روح کی جو نظر کام کر رہی ہے اور روح کے پرتو کے جو ادراک کام کر رہے ہیں وہ ادراک مستقل شعور کو اطلاع دیتے رہتے ہیں روح کا ہر پرت اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرکت میں ہے چنانچہ اس حرکت کی اطلاع شعور سے شعور میں منتقل ہوتی رہتی ہے اسی کو غیب کی حبرے کہا گیا ہے تجلی کے پرت سے جو حبرے شعور میں منتقل ہوتی ہیں وہ وہی میں براہ راست تفکر سے کائنات کی نزولی حیثیت کا روح کو اللہ تعالیٰ نے تحلیقی علوم عطا فرمائے ہیں تجلی سے گزرتی ہے تو روح کی فکر اسے تحلیقی شکل میں ڈھال دیتی صورت نور اور روشنی میں ہے ہوتی ہے اور پھر مادی جسم احتیار کر کے نظر کے سامنے آ جاتی ہے جب لاشعور اور شعور دونوں کی رفتار ایک ہو جاتی ہے یعنی روح کے تینوں ادارے بیک وقت حرکت میں آ جاتے ہیں تو ان کے درمیانی فاصلہ ختم ہو جاتا ہے تجلیوں کا نزول براہ راست شعور میں ہونے لگتا ہے ایسی صورت میں تجلی کا شعور غالب آ جاتا ہے اللہ کا تفکر غالب اور بندے کا شعور مغلوب ہو جاتا ہے پیغمبرو کے اندر تجلی کا انتہائی لطیف ترین ادراک کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تفکر کو اپنی روح کے ادراک کے ذریعے جان لیتے ہیں ان کے اوپر روح کے لطیف حواس غالب آ جاتے ہیں اور مادی دنیا میں بھی وہ روح کے حواس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تجلی در حقیقت اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کا عکس ہے تجلی اللہ کا حجاب ہے اس حجاب کے بغیر کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا نہ ہی کسی بشر کی رسائی ممکن ہے کائنات اللہ کی تحلیق ہے روح کی نظر ہر شے کو تحلیقی صورت نہیں احتیار کرتی اس کا نام اور اس کی شناخت نہیں ہو سکتی روح امر ربی ہے انسان کی روح اللہ کے امر کو سارے عالمین میں پھیلانے والی ہے پہلے روح خود امر کی تجلیوں کی ماہیت حاصل کرتی ہے جیسے کمپیوٹر میں پروگرام فیڈ کیا جائے تو صورت دے کر اسکرین پر نشر کر دیتی ہے پروگرام جو کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے وہ محض نمبر اور الفاظ یعنی فارمولے کی شکل میں ہوتا ہے اس فارمولے کو کمپیوٹر کی اندرونی مشین تحلیقی صورت اور پھر یہ کہ صورت سکرین پر ظاہر ہو جاتی ہے اس طرح ایک پوری شے اپنی مکمل شکل و صورت کے ساتھ پہچانی جاتی ہے اللہ کی جانب جانب سے جو تجلیاں روپ نازل ہوتی ہیں اسے روح میں تجلی کا دائرہ اپنے یہ تجلیاں اللہ کے تفکر کی متعین مقداریں ہیں مقدار کائنات کا کوئی نہ کوئی فارمولہ ہے روح میں اس فارمولے کی ماہیت ظاہر ہو جاتی ہے یعنی تحلیق کا باطن سامنے آ جاتا ہے اس میں اسماع اللہ کی روشنیوں اور ان کی حرکات و نظام کی مکمل تفصیل ہے اور پھر روشنیوں کے دائرے میں شے کا جسم تحلیق ہوتا ہے یہ جسم اپنے اندر فیڈ کیے ہوئے پروگرام کے مطابق اپنی حرکات اور افعال سر انجام دیتا ہے ہے وہی کی حقیقت یہ کہ شعور میں براہ راست وہ تجلیاں نزول کرتی ہیں جو تجلیاں اللہ کی جانب سے روح میں نازل ہوتی ہیں روح ان تجلیوں کو اپنے اندر شعور میں منتقل کر دیتی ہے اور شعور ان تجلیات کے اندر تفکر کے ذریعے معنی پہناتا ہے وہی کے نزول کے وقت شعور کی رفتار لاشور کے برابر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہی کے کلام میں دنیاوی خیال کی روشنی شامل نہیں ہوتی پیغمبران علیہ السلام کے بعد اگرچہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے مگر علوم نبوت کے اموار دنیا میں موجود ہیں اللہ کا کلام آسمانی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں جب بھی کوئی بندہ پیغمبروں کی سنت پر چل کر ان کی عمل کرتا ہے ان علوم کے انوار اس کی روح میں ظہیرہ ہو جاتے ہیں پر وہی نازل کر کے ان کے شعور کو اس حد تک بیدار کر دیا ہے کہ وہ اپنی روح کی حرکات کو پہچان سکیں پہچان گئے اور اپنی ذات کے ذریعے سے اللہ کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کر لیا پیغمبرو جو کو بھی عمل کرتا ہے اس کے اندر پیغمبرو کا تفکر پیدا ہو جاتا ہے اور پیغمبرو کے وسیلے سے انہیں اللہ کے علوم حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ کائناتی سسٹم کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں کشف مراقبہ کی نشست میں آنکھیں بند کی تو روشنی کے جھماکے ہونے لگے اور مختلف چیزیں نظر آنے لگیں میں نے کئی قریبی رشتہ داروں کی آوازیں سنی آوازیں اتنی واضح تھیں کہ ایک دفعہ بات کا جواب زبان سے ادا ہو گیا براقبے کے آہر میں خود کو اپنے اندر سے نکلتے اور چھت کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور چھت کی طرف دیکھنے لگا میں نے کھیولے کو چند سیکنڈ کے لیے چھت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا

ہونے والی جنبش بھی گزری مراقبے میں ایک دوست کا خیال آیا تو یوں لگا جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہے میں ان کو واضح طور پر دیکھ رہا تھا ذہن میں رشتہ داروں کا خیال آیا اور ان کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی اگلے روز میں نے ان رشتہ داروں سے معلوم کر لیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ وہ گزشتہ شب یہی باتیں کر رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو محسوس ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کر رہے ہیں بالکل پیچھے سب میں کھڑی ہوں میرے دائیں جانب حضور کلندر بابا اولیا اور بائیں جانب بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیم دوسرے مذاہب کے برگزیدہ لوگ بھی صفوں میں موجود ہیں سارا وقت یہی دیکھتی اور محسوس کرتی رہی کہ آپ کے جسم سے نور کی شوائیں روشنی میں چہرہ مبارک بہت صاف نظر آتا رہا حالانکہ آپ کی پیٹ میری جانب تھی آپ عربی لباس میں موجود تھے آپ کا رخ اور آپ کا روح انور نہایت ہی روشن اور تابناک دکھائی دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنیوں سے آپ کے اطراف میں نور کا ایک حالہ دکھائی دیا میں بالکل آپ کے پیچھے تھی اس لیے آپ کی روشنی براہ راست میرے اوپر پڑ رہی تھی میری تمام توجہ آپ کی جانب تھی آپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں کھڑے ہوئے باقی حضرات کی شکل و صورت میں نہ دیکھ سکی میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی فضا میں بیٹھی ہوں جہاں چاروں طرف روشنی کے سوا اور کچھ نہیں ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس نورانی فضا میں بالکل مراقبے سی کیفیت میں بیٹھی ہوں میں بالکل ساکت تھی اور میری کھلی ہوئی نظروں کے سامنے فضا میں جمی ہوئی تھی ذہن بالکل کورے کاغذ کی طرح حالی اور ساکت تھا اب ایسا دکھائی دیا جیسے نظر کے سامنے سے ایک انتہائی تیز روشنی آئی اور میری پیشانی میں داخل ہو گئی حوالہ سیدہ خاتون رات کے سوا آٹھ بجے میں اپنے فرنٹ روم میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرے سامنے والی دیوار پر ایک دودیا روشنی کا تقریباً ڈیڑھ کتر کا دائرہ نمودار ہوا جو ایک طرف سے شروع ہو کر چلتا ہوا دوسرے سرے پر پہنچ کر واپس آ جاتا پھر نئے سرے سے اس ہی جگہ پر نمودار ہوتا جہاں سے کے پہلے شروع ہوا تھا کمرے میں ٹیوب لائٹ روشن تھی مگر اس حالے کی روشنی ٹیوب لائٹ کی روشنی سے بھی زیادہ تھی یہ سلسلہ کوئی دس منٹ جاری رہا اچانک اس روشنی کے فوراً بعد ایک شکل نمودار ہوئی یہ شکل سابقہ لائٹ سے زیادہ روشن تھی یہ شکل تقریباً پانچ یا چھ منٹ تک سامنے رہی میں ٹکٹکی باندھے بالکل ساکت اور مبہوت سی ہو کر اس نورانی شکل کو دیکھتی رہی مجھے دنیا اور مافیا کا کوئی ہوش نہیں تھا جب یہ نورانی شکل نظروں سے اوجل ہو گئی تو میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور دماغ میں آیا کہ یہ تو حضور کلندر بابا اولیا تھے نورانی صورت کا پوز بالکل وہی تھا جو کہ حضور سرکار کلندر بابا اولیا کا ہے فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتی دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہوگی کہ بس یوں لگتا تھا کہ باہر نکل آئے گی ریحانہ اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک جسم نکل رہا ہے پھر وہ جسم کھڑکی سے ہوتا ہوا آسمان کی بلندیوں میں جانے لگا جسم کے اوپر سفید نوری لباس تھا پوری فضا بھی سفید دھوئے سے بری ہوئی تھی اس نورانی جسم نے سات راستوں کو عبور کیا جیسے وہ جیسے وہ جسم اوپر جاتا رہا منظر نہایت دلکش ہر طرف سفید روشنی پھیلی ہوئی ہے وہ جسم کچھ پریشان سا ہے اتنے میں اس روشن جسم نے منہ پر اٹھایا تو آواز آئی اللہ تمہاری مدد کرے گا جب یہ آواز میرے روحانی جسم نے سنی تو میرے مادی وجود پر لرزہ تاری ہو گیا دل دھڑکنے لگا پھر اللہ اکبر کی آواز آئی اور میں جھک گیا پھر سجدہ کیا دل چاہا کہ زندگی بھر سجدے میں پڑا رہوں میں نے دیکھا کہ بہت سے فرشتے ہاتھ باندھے بڑے ادب سے دو کتاروں میں کھڑے ہیں جن کا منہ ایک دوسرے کی طرف ہے ان کے درمیان پانچ یا چھ فٹ کا فاصلہ ہے میرا روحانی جسم اس درمیانی جگہ آ گیا سامنے جیسے ہی نگاہ اٹھی میرے اوپر کپ کپ تاری ہوگی مراقبہ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں تو چند لمحے بعد محسوس ہوا کہ میں اپنے گوش پوس کے جسم سے باہر آ گیا ہوں اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہوں جیسے ہی کیفیت ہوئی تو دل ہی دل میں دروشری پڑھنا شروع کر دیا جس مجاق کو محسوس ہوا کہ جالی مبارک کے اندر سے ٹھنڈی روشنی نکل کر مجھ پر پڑ رہی ہے پھر دیکھا کہ میں ہانہ کعبہ میں ہوں ہانہ کعبہ سے چند ہی لمحوں میں آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی راستے میں مختلف لوگ نظر آئے بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں رفتہ رفتہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہوں جہاں سے آگے جانے کی سمت راستہ نہیں ہے یہاں فرشتوں کی کتاریں نظر آتی ہیں اس کیفیت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکا پھر دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں محسوس ہوا میرا وجود سارے کمرے پر محیط ہے اور مراقبہ ختم کر دیتا ہوں مغرب سے جنوب کی طرف روشنیوں کا یہ وجود سفر کر رہا ہے میں گھر کے سامنے آ کر رک جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ میں خود ہی ہوں زیادہ توجہ سے دیکھتا ہوں تو پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک کے حیالات ویڈیو فلم کی طرح نظر آتے ہیں جن میں تلخ یادیں خوشی اچھائیاں برائیاں سب موجود ہیں زیادہ توجہ کرتا ہوں تو مستقبل کی باتیں بھی نظر آتی ہیں کچھ باتیں صاف سمجھ لیتا ہوں کچھ زیادہ واضح نہیں ہوتی اس مثالی وجود کو دیکھتا ہوں کہ نور کے تاروں سے آسمان کے اوپر کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا ہوں لیکن اس چیز کو زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتا پھر مراقبہ ختم کر دیتا ہوں علی اصغر دیکھتی ہوں کہ مرشد کریم حضور بابا جی میرے ساتھ ہیں فرماتے ہیں آؤ تمہیں آسمانوں کی سیر کراتے ہیں ہم اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں ہمارا جسم بہت ہی ہلکا پرندے کی ماند ہے ہم اٹھتے ہوئے آسمانوں میں داخل ہو جاتے ہیں آسمانوں کے اندر ہم تیز روشنی کے بادل سے گزرتے ہیں پھر ایک شفاف فضا آ جاتی ہے جس میں نیچے بہت ہی صاف دکھائی دیتا ہے نیچے زمین پر شہر آباد ہے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے دکھائی دیے یہ علاقہ بہت ہی سرسبز ہے بہت بڑے بڑے شفاف دریا بہ رہے تھے دریاؤں کے کنارے کنارے لوگوں نے کاشتکاری کی ہوئی تھی اور پھل اور سبزیاں لگائی ہوئی تھی یہ سب کو دیکھ کر ہم پھر اوپر کی جانب اڑنے لگے پھر روشنیوں کے بادل کے اندر سے ہمارا گزر ہوا اور ہم ایک شفاف فضا میں آ گئے جس کے اندر دور دور تک نظر پہنچ جاتی تھی اور بہت صاف دکھائی دیتا تھا جگہ جگہ بستیاں اور وادیاں نظر آتی تھیں ہم اسی روشنیوں اور نور کے بادل سے گزر کر ایک شفاف فضا میں داخل ہو جاتے ہیں ہر روشنی اور نور کے بادل سے گزر احساس ہوتا تھا کہ یہ آسمان کی سرحد ہے میں نے مرشد کریم سے کہا کہ بابا جی میں تو سمجھتی تھی کہ وہ آسمانوں کے درمیان دو آسمانوں کے درمیان ایسا پردہ ہوگا جو لوہے یا سٹیل کا ہوگا اندر بغیر اجازت کوئی داخل نہ ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی چو کر سکے گا مگر یہاں تو صرف روشنیاں ہیں اور روشنی کے اندر سے تو بڑی آسانی سے گزرا جا سکتا ہے یہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے مرشد کریم بابا جی نے فرمایا آسمان انسان کی حد نظر ہے جب شعور لا شعور کی فضاؤں میں داخل ہوتا ہے تو شعور کی بنائی آہستہ ہے اور انسان کی باطنی نظر لا شعور یا غیب کے عالمین میں دیکھتی ہے غیب کے عالمین کو دیکھنے کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر ہر آسمان کی حدود میں جو عالمین آباد ہیں وہاں اللہ کی مختلف صفات کی روشنیاں کام کر رہی ہیں شعور کی نظر اس لیے آسمان کی حدود کو پار نہیں کر سکتی کیونکہ شعور اسماع الہی کے علوم اور ان کے قوانین سے واقف ہو جاتا ہے وہ اپنے ارادے اور شعور کے ساتھ لاشور کے اندر کو لاشور کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے غیب کی دنیا کا مشاہدہ اپنی باطنی نظر کے ساتھ کر لیتا ہے ہر آسمان کی سطح اسماع الہی کی ان روشنیوں سے بنی ہے جن کی روشنی یا شعائیں اس عالمین میں داخل ہو کر کی تحقیق کرتی ہیں آسمان کی سطح پر اسماعی الہی کی روشنیاں جمع ہونے کی وجہ سے نظر ان روشنیوں کے پار دیکھنے سے معذور رہتی ہے مگر جب بندہ اللہ کی ذات اور صفات میں تفکر کرتا ہے تو اسماع الہی کی یہ روشنیاں ان کے اندر جذب ہونے لگتی ہیں اور یہ روشنیاں خود اپنا تعارف بندے سے کراتی ہیں اس طرح روشنی سے واقف ہو جاتا ہے شعور کا واقف ہونا ہی شعور کا دیکھنا ہے اس دنیا میں بندہ جس حد تک اسماء الہی کے علوم سیکھتا جاتا ہے جاتی ہیں اور مرنے کے بعد بندے کا اعراف انہی حدود کے اندر قائم ہوتا ہے یعنی مرنے کے بعد بندہ اپنی ظاہری حواس کے ساتھ اور ظاہری نظر کے ساتھ ان عالمین میں رہتا ہے مرشد کریم بابا جی کی زبانی یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے کہا بابا جی ان عالمین میں داخل ہونے اور ان کو دیکھنے اور ان کو سیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں ہی ان کے متعلق علم حاصل کرے بابا جی نے فرمایا کہ صرف علم حاصل کرنا یا صرف جاننا ہی ضروری نہیں اسماء الہی کی صفات جب تک بندے کے اندر پیدا نہ ہو جائیں تب تک بندہ ان عالمین میں داخل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں تاکہ بندہ ایک ایک آسمان پر کام کرنے والی روشنیوں کے تمام علوم آہستہ آہستہ سیکھتا جائے اور دھیرے دھیرے اس کا شعور ان روشنیوں کو بدتری جذب کرتا جائے ہر آسمان شعور کی نشو نما کے مدارج ہیں ہر آسمان شعور کے مختلف سپیٹ کو ظاہر کرتا ہے یعنی شعور کے اندر موجود ہواس جب اس رفتار سے حرکت کرنے لگتے ہیں جو رفتار آسمانوں کے اندر بسنے والے عالمین بھی کام کر رہی ہیں اور ان آسمانوں کے عالمین میں جو محلوق آباد ہے بندے کے حواس اس رفتار سے اس محلوق کے اندر کام کرنے والے حواس کے برابر ہو جاتی ہے تب بندہ اس آسمان میں داخل ہو کر وہاں کے عالمین کی سیر کرتا ہے اور وہاں کے علوم حاصل کرتا ہے مرنے کے بعد جس عالم میں روحیں منتقل کی جاتی ہیں وہ عالم اعراف ہے مراقبے میں دیکھتی ہوں کہ مرشد کریم بابا جی کا ہاتھ میرے سر پر چھتری کی طرح رکھا ہے اور آپ کی انگلیوں سے نور کی دھاریں نکل کر میرے ذہن کے اندر جذب ہو رہی ہیں جس سے سارا دماغ اندر باہر سے روشن ہو گیا ہے اور میں فضا میں پرندے کی طرح اڑنے لگی مگر اس اڑان کے دوران میں بابا جی کا ہاتھ چھتری کی طرح اپنے سر پر دیکھتی رہی اڑتے ہوئے سارا وقت میں دل ہی دل میں اللہ کی حمد و سنا اور شکر اور ذکر کرتی رہی ساتھ ساتھ نیچے بھی دیکھتی رہی کہ کن کن مقامات سے گزر رہی ہوں نیچے دیکھتی گئی تو عراف کی زمین دکھائی دی میں نے سوچا چلو اس کی سیر کرتے ہیں میں اس زمین پر نیچے اتر آئی نیچے اترتے ہی میں گھومنے پھرنے کی نیت سے سڑکوں پر چلنے لگی بڑا خوبصورت شہر تھا جگہ جگہ باغات تھے نہریں تھیں اور موسم بے حد حسین تھا میرا دل برابر اللہ کا ذکر اور شکر کر رہا تھا اس دوران ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جہاں چھوٹے چھوٹے گھر تھے اتنے خوبصورت موسم اور قدرت کی اتنی رنگینیوں کے باوجود بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں مبہوس تھے اندر نظر گئی تو دیکھا کہ سارے لوگ الگ الگ کمروں میں گردن جگائے غم سے نڈال بیٹھے ہیں جیسے ان کے اندر اتنی سکت بھی نہیں کہ وہ کم سے کم گردن ہی اٹھا کر خوبصورت ماحول کا نظارہ کر سکیں تاکہ ان کے دل خوش ہوں مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب لوگ دنیا کی یاد میں بے حال ہیں ذہن میں آیا اللہ نے تو انہیں نہیں روکا کہ تم فطرت کے ان حسین مناظر سے لطف اندوز نہ ہو ان لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو ان کوٹری میں بند کر لیا ہے اگر یہ لوگ دو قدم باہر چلے آئیں تو کھلی فضائیں ان کے سارے غم دھو دے اور ان کے اندر صحت مند خوشیاں بھر دے کچھ لوگ جانے پہچانے دکھائی دیے میں نے انہیں سمجھایا اور باہر آنے پر آمادہ کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے آگے چلی تو دیکھتی ہوں کہ بہت ماڈرن بستی تھی بڑی سی خوبصورت محل کوٹھیاں اور محل نما کوٹھیاں ہیں ان کوٹھیوں کے ڈیزائن جیومیٹری کے ڈیزائن پر تھے اور بہت ہلکے ہلکے رنگوں کے پینٹ مکانوں پر تھے اور بہت ہی بھلے لگتے تھے اتنے میں ایک جانا پہچانا آدمی نظر آیا اس کا انتقال چند دن پہلے ہوا تھا وہ مجھ سے مل کر بے حد ہوا آنٹی آپ یہاں کیا اس نے بہت ہی خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا مجھے بھی اس سے مل کر بے حد ہوئی میں نے کہا میں تو عراف کے ایسے کونے میں جا نکلی تھی کہ جس کو دیکھ کر خوشی کی بجائے رنج و ملال ہوا ہے اچھا ہوا تم مل گئے کہنے لگا آئیے آنٹی میں آپ کو سیر کراتا ہوں پہلے میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا مجھے اس نے بتایا کہ گاڑی ہم نے ڈیزائن کی ہے یہ فلائنگ ساسر کی طرح گاڑی تھی بڑی ہی خوبصورت اس میں بیٹھے تو نہ تو اسٹیئرنگ ویل نہ گیئر کچھ بھی نہ تھا صرف لفٹ کی طرف اوپر نیچے جانے آنے کے لیے چند بٹن لگے ہوئے تھے میں نے کہا یہ چلے گی کیسے آنٹی بس آپ کو جہاں جانا ہے اس کا خیال دل میں لے آئیے اس بٹن نما جگہ پر لائٹ جل جائے گی پھر یہ گاڑی خود بہت اس جگہ پہنچا دے گی اور ایسا ہی ہوا اس نے خیال کیا لائٹ جلی اور گاڑی تیز رفتاری سے چل پڑی بہت خوبصورت سفید محل کے سامنے رکی اس کا ڈیزائن اس کا ڈیزائن بھی جومیٹری کے مسلس چکور وغیرہ قسم کے زاویوں پر بنا تھا مگر دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا تھا اس نے مجھے گھر کی سیر کرائی وہاں کی گاڑیاں دکھائیں بہت ماڈرن چیزیں تھیں اس نے مجھے بتایا کہ یہاں کے لوگوں کے دماغ بہت تیز ہیں دنیا والے یہاں سے بہت پیچھے ہیں مگر یہاں بھی کچھ بستیاں ایسی تھیں جہاں پر لوگ ابتدائی حالت میں زندگی گزار رہے تھے مجھے احساس ہوا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے اوپر اللہ کے علوم کے دروازے بند کر دیتے ہیں وہ یہاں آ کر اور بھی زیادہ مفلوق الحال زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ یہاں کی نارمل زندگی یہاں کی نارمل رفتار ہماری دنیا سے کم از کم دس ہزار گنا تک ہے ذہن کی رفتار سوائے علم کے اور کسی شے سے نہیں بڑھ سکتی اور ذہن کی رفتار جتنی تیز ہوگی عمل کی رفتار بھی اسی مناسبت سے ہوتی ہے پھر ایسی تیز رفتار زندگی میں معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ذہن کا اسی تناسب کو احتیار کرنا ضروری ہے ورنہ انسان اپنی تنہائی کی کوٹری میں بند ہو جاتا ہے اور اپنے حال پر خود اس کی ذات کے سوا ترس کھانے والا کوئی نہیں ملتا یہ سب دیکھ کر میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسے علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی بیگم عبد الحفیظ بٹ